الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے محترم اسرائیم بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ شاء اللہ وجل آج بھی مدنی قاعدے کے سبق نمبر دس کی انشاءاللہ مشق کریں گے لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر دس یہ نکال لیجئے انشاءاللہ آج اس کی مشق کریں گے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ اس سبق کے اندر جو سبق نمبر دس ہے ہم اس کی مشق کر رہے ہیں اور اس سبق کے اندر سابقہ تمام اسباق کے قواعد موجود ہیں اور ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے مشق کرنی ہے مثلا ہم نے حروف تہجی کی مشق کی جو عرف مفردات ہیں سبق نمبر ایک میں اور ہر ہر حرف کو ہم نے اس سے اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی اور تمام صفات یعنی خوبیوں کے ساتھ اس کا الحمد بیان رہا اور اس کی مشق کی اور اس کے بعد پھر ہم نے حرکات یعنی صبر زیر پیش سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار کی ہم نے مشق کی وہ تمام قواعد اس میں موجود اور جس طرح ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے یعنی حروف تہجی سبق نمبر ایک میں جو پڑھے تھے اسی طرح ہم نے جب ہجے کرنی ہے سبق نمبر اس دس کی تو ہر حرف کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے ہر حرف کا مخرج کیا ہے یہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ مخارج کی لسٹ مدنی قاعدے میں الحمدللہ موجود ہے اس میں تمام حروف کے مخارج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کو یاد کر لیجئے گا اور وقتاً فوقتاً ہم حروف کے مخارج بھی ضرورت پڑتی ہے تو الحمد اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور خوبیاں کیا ہیں صفات حروف ہر حرف کو اسے مخرج سے ادا کرنا اور صفات لازمہ و عارضہ یعنی وہ خوبیاں جو اس کے ساتھ بالکل لازم ہیں یعنی کسی بھی حرف کو ہم نے ادا کیا اس سے مخرج سے اور پھر اس کے اندر خوبیوں کا شمار کرنا ہے خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے اور خوبیاں دو طرح کی ہیں یعنی صفات کی دو قسمیں ہیں خوبیوں کی دو قسمیں ہیں ایک خوبی ایسی ہے جو اس حرف کی صفات مستقل ہے خوبی مستقل ہے یعنی لازم ہے اگر اس حرف کی وہ خوبی یا صفت ادا نہ کی جائے تو حرف یا تو سرے سے ادا نہیں ہوگا یا ادا ہو گیا تو پھر ناقص ادا ہوگا لہذا ہم نے کامل ادا کرنا ہے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے اور دوسری خوبی جو ہوتی ہے عارضہ ہوتی ہے وہ سبب کی محتاج ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم نے غنہ کیا غنہ ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنے کو کہتے ہیں یا ہم نے مد کی جو مد فرعی کہتی ہے اصل سے زائد کو فرا کہتے ہیں یعنی مد اصلی حروف مدہ ہیں اور اس سے زیادہ جو دراز کرتے ہیں جیسے مد منفصل ہے مد متصل ہے مد لازم ہے تو اس طرح کی جو مدات ہیں ان کا دراز کرنا اور غنے مد کرنا یہ قرآن پاک کا حسن ہے قرآن پاک کا زیور ہے قرآن پاک کا حسن ہے خوبصورتی ہے تو اب یہ کہ یہ چیزیں ادا کرنا یہ بھی ضروری ہیں لیکن یہ صفات عارضہ ہیں جو سبب پایا جانے پر یہ ادا کی جاتی ہیں لیکن صفات لازمہ وہ ہیں وہ خوبیاں لازم ہیں حروف کے ساتھ جو جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے جن کا الحمد ہم سہل طریقے سے آسان طریقے سے اس کا ذکر کرتے جا رہے ہیں ورنہ تجوید کے اندر بہت سی باتیں ہیں تجوید پورا علم ہے تجوید پورا علم ہے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے لیکن یہاں ہم بنیادی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے اور مدنی قاعدے کے اندر بالخصوص حروف تہجی جو سبق نمبر ایک ہے حروف مفردات اگر یہ مضبوط ہوں صحیح سے ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں درستی کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان کا صحیح مخرج اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کی مشق کر کے تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اس سے یہ ہے کہ کم از کم تلاوت کے دوران حرف کی ادائیگی میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے جو تلاوت کے دوران حروف کی ادائیگی میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے محفوظ رہیں گے اور پھر دوسری بات ہوتی ہے خوبیاں تو ان خوبیوں کا بھی بنیادی طور پہ جو ذکر ہے وہ ابھی الحمد ہم کرتے جا رہے ہیں ورنہ صفات اس کی کئی ہیں ہر حرف کے ساتھ پانچ پانچ چھ چھ صفات ہیں ان کی خوبیاں ہیں جس کے ساتھ اس وہ حرف ادا ہوتا ہے تو اب یہ کہ ہر خوبی کا الگ الگ ذکر کرنا یہ سمجھنے میں اگر آپ کو دقت محسوس ہوگی تو ہم اس کو ادا کر کے حرف کو ادا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ آواز جو ہے حرف کی یہ صحیح اور درست آواز ہے اور اسی آواز کو اگر آپ پک کریں گے اور اس کے مطابق اس کی مشق کریں گے اور آپ اپنی آواز کو جو ہے اس کے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ تمام خوبیوں کے ساتھ آپ نے گویا ادا کر لیا تو اب یہ کہ تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے پڑھے اور مزید انشاءاللہ شاء آگے آئیں گے تو یہ غنہ کیا ہے یہ مد کیا ہے یہ ساری باتیں مدنی قاعدے میں آگے اسباق میں انشاءاللہ شاء آئیں گی اسی طرح قل قلع جیسے میں نے پڑھا وما اد را کا اد را کا اور شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ سکون کو جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ اس میں جمبش نہ ہو لیکن پانچ حروف قرآن پاک میں ایسے ہیں حروف قرآن پاک میں آتے ہیں بار بار جو ساکن ہونے کی وجہ سے ان پر قلقلہ ہوتا ہے آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شاء آگے ذکر آئے گا اسباق آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے لہذا اس سبق نمبر دس میں مدنی قاعدے کے سبق نمبر دس میں بالخصوص ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے کامل توجہ کے ساتھ اور کوشش کرنی ہے اگر کوئی حرف ادا نہیں ہوتا تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ اب میری عمر بڑھ چکی اور یہ عادت ہو چکی یا اب یہ نہیں نکلے گا ایسا نہیں ہے الحمدللہ ابتدا میں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی سے ایک حرف ادا نہیں ہو رہا تھا آپ سب اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ الحمدللہ جب مخرج بتایا گیا مخرج ہمارے رکن شورا نے بتایا اور انہوں نے جب مخرج سے ادا کیا تو وہ صحیح معنوں میں ادا کیا اور الحمدللہ للہ تحفہ بھی حاصل کیا تو پیارے میٹھے اسرائیم بھائیو حالانکہ ان کی ایک عمر تھی وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے لیکن وجہ کیا تھی کہ اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کر رہے تھے جہاں سے وہ ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا نہیں کر رہے تھے لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ادا نہیں کر سکوں گا یہ میری خامی بنیادی ہے میں ادا نہیں کر سکوں گا ایسا نہیں ہے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی لہذا توجہ کے ساتھ کوشش کے ساتھ اگر حروف میں ہے تو اس کو بدلیں کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ مزید آسانی ہوگی اللہ عز و جل مزید آسانی عطا فرمائے تو اس سبق نمبر دس میں سبق نمبر دس میں حروف کی صحیح ادائیگی تمام خوبیوں کے ساتھ حرکات یعنی زبر زیر پیش کی صحیح ادائیگی کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرنا ہے زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ کھولنا ہے زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو گرانا ہے پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور یہ اس کی ادائیگی ہے اور پھر حروف تنوین جو ہم نے سبق نمبر پانچ میں پڑھا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اس کی ادائیگی بھی اس کے اندر موجود ہے وہ قواعد بھی ہیں اور حروف مدہ جن کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے حروف مدہ تین ہے الف واؤ یا الف سے پہلے زبر و ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں اور اس میں مد کی جاتی ہے اور اس کی مد کی مقدار ہے جو دراز کرنے کی مقدار ہے وہ ایک الف ہے یعنی دو حرکت اسی طرح پھر اسی سبق کے اندر حروف لین کے ہم نے الحمدللہ سبق پڑھا تو حروف لین کی مشق بھی ہے وہ قواعد بھی اس میں جنہیں ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے یہ حروف لین کی صحیح ادائیگی ہے کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں ان کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے تو یہ بار بار جو قواعد دہرائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں ذہن نشین کر لیں اور ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مشق کریں تاکہ آسانی ہو اور صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل آج سبق نمبر دس کے سطر نمبر آٹھ سے ہم اس کی مشق کریں گے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 بسم الله الرحمن الرحيم با یا زبر بائی یہاں کون سا قید ہے ماشاء اللہ یا لنگ کا قید ہے یہ سارے قواعد ذہن میں رکھیے گا بائی نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے مارو پڑنے بائی نون زبر نہ بائی نہ نون الف زبر نہ بائی نہ بائی نہ بائی جو ہم نے پڑھا اس کے بعد نون ہے نون پر صرف زبر ہے اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کرنا ہے بائی نہ اور آگے جو نون ہے دوسرا اس کے ساتھ الف مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بائی نہ نا نہ الف زبر کاف زیر کی را کی را کے ساتھ الف ہے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو پر پڑیں گے کیوں اس لیے کہ ماشاء اللہ را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑیں گے را کی آئی واو پیش رو را کی رو را کی رو نون زبر ن را کی رو را کی کو پر کریں گے اور آواز اور منہ کھول کر ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے لیکن را کو پر کرتے ہوئے موٹا کرتے ہوئے ہونٹ گول نہیں کریں گے جیسے را کی اون نہیں پڑیں گے را کی اون را کی اون تو آئین کو وسط حلق سے درمیانی حلق سے ادا کرنے اور آگے وہ مدا ہے ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے لیکن ہونٹوں کو گول رکھیں گے را کی اور آگے نون ہے نون پر زبر ہے تو زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے جیسے را کی اون اون آئی یا زیر آئی کھڑا زبر سا عیسا عیسا اب اس میں سین کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یا ہے یہ یا نہیں پڑی جائے گی یا نہیں پڑی جائے گی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بعض حروف یہ رسم خط کا قاعدہ ہوتا ہے تماسل پھر رسم سے کہتے ہیں یہ رسم خط کا قاعدہ ہے لہذا بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے بعض حروف پڑھے جاتے ہیں تو لکھے نہیں جاتے تو عیسا یا موسا اس طرح ادنا اور اس طرح قرآن پاک میں بھی سورہ بدوحا کے اندر جیسے کھڑا زبر ہے اور ساتھ میں یا یا لکھا ہوا ہے تو وہ یا نہیں پڑھے جاتے تو اب یہ کہ اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا عیسا

واو پیش دو ادو ادو سواد کو پوروی پڑھنا ہے اور سواد کو سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے ہونٹوں کو گول کریں گے تو پیش صحیح ادا ہوگا ادو را زیر ری را کے نیچے ہے را کو باریک پڑیں گے سدوری سدوری اب اس سطر نمبر آٹھ کے روا میں دہرائی کرتے ہیں نا زاہدین راکعون عیسی موسا ادھوری سطر نمبر نو حمزہ کھڑا زبر آ واو کھڑا زبر وا آ وا آ اس کے ساتھ بھی جو یا ہے یہ یا نہیں پڑھیں گے آف قوف واو زبر لن قولن قولن قولن قولن زبر قو میم دو زبر من قو من قو من یہاں قو میں کون سا قاعدہ ہے کون بتائیں گے ماشاء اللہ وال کا قاعدہ ہے ماشاء اللہ قواعد آپ نے یاد کیے مزید اس کو یاد کرنا ہے اور پختہ کرنا ہے اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں کہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہاں لین کا قید ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے بالکل نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کرنا ہے تو یہ ساری قواعد جو ہے یاد رکھیے گا اور مزید اس میں پختگی لائیے گا قو من قو من میم یا زیر می

می ہونٹوں کو گول نہیں کرنا می قو تن یہ یاد رکھیے گا کہ حروف مستعلیہ کو پر کرتے ہوئے موٹا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا نہیں لیں گے ہاں اگر ان حروف پر پیش ہو تو پیش کی وجہ سے پیش کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہوتے ہیں ورنہ پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے تو یہ پر ہوں گے اور پھر ان کے مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی می قوتن تن می قا تن می قوتن میم پیش م

شعی شعی ان ش ابھی سطر نمبر نو کی دو رائی آوا لن کن می کا منی شی ان سطر نمبر دس شین یا زبر شائی حمزہ دو زبر ان شائی ان ہبر ہیش رو ہا رو زبر نہ ہارو ہارون سین پیش سو اب پیش کو جھٹکا بھی نہیں دینا سو اس طرح بھی نہیں پڑھنا بلکہ بغیر جھٹکا دیے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے مارو پڑھنے سو سو لام یا زبر لئی سو لئی سو لئی سو لئی نیم کھڑا زبر ما سلئی ماں نور زبر سلیمان سلیمان سو لئی زب سلئی شین پیش ہا واو پیش ہو شو شو دال دو پیش دن شہو دن شہو دن ؤ قرعو دال دو پیش دن دن دودھ دن ہوٹوں کو کامل گول کرنے اڑ دن اس سے معروف پڑا جائے گا اگر ہونٹوں کو کامل گول پیش کی ادائیگی میں نہیں کریں گے تو مجھول پڑا جائے گا جیسے قعودن تو یہ مجھول طریقہ ہے معروف طریقہ کیا ہے قعودن زبر و ڈال وا پیش دو ودو دال دو پیش دن و دو دن و دن ستر نمبر گیارہ یا واو زبر یو میم زبر ن یو م حمزہ زیر ای مو م زال دو زیر زن زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے یو مین یو می میم واو زبر مئو عین زیر مئ دال پیش دو ہا الٹا پیش ہو کاف زبر کا را یا زیر ری کری میم دو زیر من کری من کریم واو زبر و کاف یا زیر کی و لام دو زیر لن وکیلن وکیلن نور واو پیش نو را زیر ری نوری ہا کھڑا زیر ہی نوری ہی نوری ہی حمزہ زبر ا را زبر را ارا ارا حمزه یا زبر ای ارا ای تا زبر تا ارا ای تا اب ارا حمزہ پر زبر ہے را پر زبر ہے اور آر آئی یہاں کون سا قید ہے ماشاء اللہ اور تا پر زبر ہے تو اب جن پر حرکات ہیں یعنی زبر آ رہی ہیں صرف انہیں کھینچنا نہیں جیسے ہم نے سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار میں پڑھا تھا جیسے ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر ا تو اس کی آواز یہی رہے گی آئی آئی انا ا ر ار اتر نمبر بارہ حمزہ زبر ا س زبر زبر سبر ر افر حمزہ یا زبر افر رئی تا زبر تا افر ائی ت سار ای اثر میم واو زبر مو عین زیر مو عین و زبر و وا کو پر پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے وا کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ حروف مستعلیہ میں سے ماشاء اللہ اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں سختی کی آواز پیدا ہونا جیسے مئو ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ مئو مئو تا دو پیش تن مئو تن مئو موعظتن موعظتن میم واو زبر مو بود واو پیش بو مو بو مو بو آئی زبر موضوع تا دو پیش تن مؤ بو ای مؤ بین وا زبر مؤ حمزہ الٹا پیش او او مئو دال زبر د مؤ ابر تا دو پیش تن مئو مؤ د تن سین زبر س میم یا زیر می سمی عین دو پیش ان سمیع اُن سمیع تو آئین کو وقت حلق سے ادا کر دیں حمزہ کی آواز سمی ان نہیں پڑھیں گے سمی ان آئن ز یا زیر زی عزی ز دو پیش زون عزیز عزیز عزیز آج ہم نے سبق نمبر دس کے ان بارہ نمبر ستر تک جو مشق کی ہے اور قواعد جو جو بیان کیے گئے ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید اس میں مشق کیجیے گا پختگی پیدا کیجیے گا ان شاء اللہ از وجل اسی سبق نمبر دس کی مزید آگے کل مشق کریں گے لہذا تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص حروف کی ادائیگی کا خاص خاص طور پہ خیال رکھیے گا اور حروف کو ان کے مخارج سے ان کے نکلنے کی جگہ سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ اللہ اللہ سجل آسانی فرمائے گا اب یہ کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے اور جو جو قواعد پائے جا رہے ہیں ان تمام قواعد کو بھی یاد کرنا ہے مدنی قاعدے کے اندر ابتدا ہی میں مخارج کی لسٹ موجود ہے آپ اس میں ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے یہ اس میں موجود ہے الحمد اب انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پاک کے اما سپارے کی صورت العادیات کی انشاءاللہ اللہ مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کے تیسویں سپارے اما سپارے کی صورت العادیات یہ نکال لیجئے انشاءاللہ اس کی مشق کرتے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 والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا بب شاہ ہم نے ہاں پہ وقف کیا اب یہ کہ کلمے کے آخری حرف جس پر وقف کیا جا رہا ہو اگر اس پر دو زبر کی تنوین ہوگی تو الف سے بدل کر ایک حرکت اس کی پڑھیں گے الف سے بدل کر وقف کریں گے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی وقف کیا جائے اور جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے کلمے کے آخری حرف اگر اس پر دو صبر کی تنوین ہے تو اسے ایک الف سے بدل کر وقف کریں گے ولب ہے فلم قد ہے فالموريات قدحا قد فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا ہے صبحا ہے فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ زال کو نرمی کے ساتھ ادا کر دیں وَإِنَّهُ عَلَى ولاکل شہید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور یا وحصل میں فوڈ ہے اور ما فی الصدور میں بھی فوڈ ہے تو اس فوڈ کو پر پڑنے اور سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی وا ما فی الصدور اور ان دونوں سواد پہ تشدید ہیں اور تشدید تین دندانوں والی شکل کو کہتے ہیں جس حرف پر بھی ہوگی اس حرف کو دوہرا پڑیں گے واہدیر

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه